بسم اللہ الرحمن الرحیم رنگ و نور شمارہ پانچ سو بہتر اللہ القریب اللہ تعالیٰ قریب ہے اللہ تعالیٰ میرے قریب ہے اللہ تعالیٰ آپ کے قریب ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے قریب ہے ہماری روح سے بھی زیادہ قریب ہماری جان سے بھی زیادہ قریب پھر کیوں نہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں قریب قریب بہت قریب ہم اللہ تعالیٰ کے قرب کو محسوس کریں ہم اللہ تعالیٰ کے قرب کا فائدہ اٹھائیں ہم اللہ تعالیٰ کے قرب کی حلاوت پائیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے قرب پر فدا ہو جائیں قربان ہو جائیں اللہم یا قریب یا قریب یا قریب قربنا الیک یا قریب میلاد کا تحفہ ہم عید میلاد النبی نہیں مناتے کیونکہ حضرات صحابہ کرام نے نہیں منائی حالانکہ وہ سچے عاشق تھے پکے عاشق تھے عجیب بات ہے کہ آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پورے سال میں صرف ایک دن نہیں ہرگز نہیں حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سال کے تین سو چونسٹھ دن ہمارے نبی ہمارے رسول ہمارے آقا ہمارے محبوب ہمارے راہبر اور ہمارے قائد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو براہ راست اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیں مکہ والے اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے مگر دور دور سے اور درمیان میں طرح طرح کے واسطے رکھ کر حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ ایسے ماننے کا کیا فائدہ اللہ تعالیٰ قریب ہے شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب پھر درمیان میں بتوں کو کیوں لاتے ہو خود اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں پکارتے لا الہ الا اللہ کہہ دو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے مگر مشرکوں کی عقل میں یہ بات نہیں آئی کیونکہ وہ قریب سے دور ہو چکے تھے اور دور والوں سے قریب ہو چکے تھے بت ان سے دور دور تھے مگر وہ ان کو قریب مانتے تھے حالانکہ بت کسی حال میں بھی ان کے ساتھ نہیں ہوتے تھے بس کبھی کبھار تھوڑی دیر ان کے سامنے ہوتے پھر بے جان بے اختیار بے حرکت بے حص مگر اللہ تعالیٰ ہر حال میں بندے کے ساتھ ہے بندے کے پاس ہے بندہ ہر حال میں اس کے سامنے ہے وہی بندے کو کھلاتا ہے وہی بندے کو پلاتا ہے وہی بندے کو سانس لینے کے لیے ہوا دیتا ہے پھر بھی بندہ اس کو چھوڑ کر دور دور والوں کو سجدے کرتا رہے یہ شرک ہے یہ کفر ہے یہ ناشکری ہے یہ ناقابل معافی جرم ہے یہ دلت ہے حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس ذلت سے نکالنے کی محنت فرمائی ارے قریب والے کے قریب ہو جاؤ اللہ وحدہ لا شریک لہو کے قریب ہو جاؤ اپنے اللہ کو پالو اپنے اللہ کو منا لو اپنے اللہ کو پہچان لو اپنے اللہ سے فائدہ اٹھا لو اپنے اللہ کے قرب کو محسوس کرو بس ایک اللہ اللہ احد صرف ایک اللہ اللہ الصمد بے مثال اللہ لم یلد ولم یولد ولم یق اللہ کفون احد تم ہر جگہ اللہ تعالیٰ کو پا سکتے ہو تم ہر جگہ اللہ تعالیٰ کو منا سکتے ہو تم ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہو تم ہر جگہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے پا سکتے ہو آ جاؤ اللہ تعالیٰ کے قرب کی قدر کرو احفظ اللہ تب تم اسے ہر جگہ اپنے ساتھ پاؤ گے تجید ہو تجاہک ہم نے نہ میلاد کے موقع پر دیگیں چڑھائیں نہ گلی بازار سجائے نہ کوئی ایک روزہ جشن منایا ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد مبارک کی خوشی الحمدللہ ہر روز اور ہر وقت نصیب ہے ہمارے نزدیک ہر دن جشن میلاد ہے کیونکہ حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات بے شمار ہیں حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ وحدہ لا شریک لہو سے جوڑا ہم تک اللہ تعالیٰ کا کلام پہنچایا ہم تک اللہ تعالیٰ کا دین پہنچایا دین زندگی کے ہر سانس پر نافذ ہوتا ہے تو ہمارے ہر سانس پر حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا قرب ہم سب کو محسوس ہو جائے ہم سب کی سمجھ میں آ جائے اور ہم سب کو اس کی حلاوت نصیب ہو جائے یہ میلاد کا بڑا تحفہ ہے بندے اللہ تعالیٰ سے دور دور بھٹک رہے تھے حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بندوں کو اللہ تعالیٰ کے قرب کا راستہ دکھایا ہاں بے شک جسے اللہ تعالیٰ مل جائے اسے سب کچھ مل جاتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ سے کٹ جائے اسے کچھ بھی نہیں ملتا مستجاب الدعوات کی تلاش کئی لوگوں کی آرزو ہوتی ہے کہ انہیں کوئی مستجاب الدعوات بزرگ مل جائیں ایسے بزرگ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں تاکہ وہ ان سے مل کر بہت سی دعائیں کرا سکیں ایسے ہی ایک شخص نے ایک فقیر سے کہا کیا آپ کسی مستجاب الدعوات بزرگ کو جانتے ہیں فقیر نے کہا نہیں میں کسی ایسے مستجاب الدعوات بزرگ کو نہیں جانتا ہاں مجیب الدعوات کو جانتا ہوں مجیب الدعوات یعنی دعائیں قبول فرمانے والا وہ بہت قریب ہے بہت قریب مجھ سے بھی بہت قریب اور تم سے بھی بہت قریب وہ ہر کسی کی سننے والا وہ ہر کسی کو عطا فرمانے والا کیوں دور دور لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہو کہ وہ تمہارے لیے دعا کریں انہوں نے جس سے مانگنا ہے وہ تو تمہارے بھی اسی قدر قریب ہے جتنا ان کے قریب ہے تو پھر خود کیوں نہیں مانگ لیتے وقال ربکم ادعونی استجب لکم تمہارے رب نے حکم فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا آخر تم نے خود کو اپنے محبوب رب سے اتنا دور کیوں سمجھ رکھا ہے کوئی نیک ہو یا گناہ گار سب کے قریب ہے سب کے قریب بہت قریب بے حد قریب گناہ گار ہو تو معافی مانگ لو وہ معاف کرنے سے نہیں تھکتا نہیں اکتاتا مانگنا نہیں آتا تو اسی سے مانگنے کا طریقہ بھی مانگ لو مگر یہ کیا بدگمانی کہ وہ تمہاری نہیں سنتا اور دوسروں کی سنتا ہے توبہ توبہ ایسے محبوب ایسے کریم ایسے وہاب رب سے بدگمانی اپنے گمان کو اچھا کرو اور خود اس سے مانگو اسے مانگنے والے اچھے لگتے ہیں پیارے لگتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے بھی دعا کرایا کرو مجاہدین اور اولیاء سے بھی دعا کرایا کرو مگر تمہاری اپنی دعا تمہیں اپنے رب کے قریب کر دے گی بہت قریب بہت قریب مانگو مانگو دل بھر کر مانگو دل کھول کر مانگو دل لگا کر مانگو دل بچھا کر مانگو دل سجا کر مانگو دل کے یقین سے مانگو اور اپنے رب سے اچھا گمان کرو اچھا گمان وہ فرماتا ہے مجھ سے جیسا گمان کرو گے میں تمہارے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرماؤں گا اللہ والوں کی تلاش کئی لوگ کہتے ہیں کاش کوئی اللہ والا مل جائے اور وہ ہمیں اللہ تعالیٰ تک پہنچا دے ایسے لوگوں سے پوچھا جائے کہ وہ کس والے ہیں ہر مومن اللہ والا ہوتا ہے ہر مسلمان اللہ والا ہوتا ہے جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا دل کی تصدیق کے ساتھ زبان سے اقرار کر لیا تو اللہ والا بن گیا اب خود کو اللہ والا محسوس کرو گے تو اللہ والے بنتے چلے جاؤ گے تم خود کو اللہ تعالیٰ سے دور دور کیوں سمجھنے لگے ہو اللہ تعالیٰ کی کسی سے رشتہ داری نہیں اللہ تعالیٰ کو کسی قوم اور قبیلے سے خاص تعلق نہیں اس کے سب بندے بس اسی کے بندے ہیں دوسری اور اصل بات یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو پانے کا پکا عزم کر لو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری رہنمائی کے لیے خود تمہیں اپنے مقرب اولیاء تک پہنچا دے گا یا اولیاء کو تمہارے دروازے تک پہنچا دے گا تم پہلے کسی مدرسے ادارے اسکول یا کالج میں داخلہ لیتے ہو پھر وہ ادارہ خود تمہارے لیے استاذ کا بندوبست کر دیتا ہے تلاش کی غلطی نے بڑے بڑے عقل مند کہلانے والوں کو گمراہ کر دیا غلطی نہ کرو اللہ کی تلاش کرو اللہ والوں کی نہیں جب تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کو پانے کا جذبہ سچا ہوگا تو اب اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا راستہ عطا فرما دے گا وہ تمہیں اللہ والوں تک پہنچا دے گا وہ تمہیں اللہ والا بھی بنا دے گا وہ تمہیں دھوکے بازوں سے بھی بچا لے گا اور وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی شاہراہ پر چلا دے گا اللہ ولی آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور بس آج سے اللہ والوں کی تلاش چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ کی تلاش شروع کر دو تم ہر جگہ ہر عمل اور ہر لمحہ میں اللہ تعالیٰ کو تلاش کرو اذان میں بھی نماز میں بھی جہاد میں بھی تسبیح میں بھی ذکر میں بھی درود و سلام میں بھی رکوع میں بھی سجدے میں بھی اور اپنی سانسوں میں بھی یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ تب تمہیں ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا قرب ملے گا جب اللہ تعالیٰ کی ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی محبت ملے گی ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا نور محسوس ہوگا تم بندے ہو تم نے اپنے حقیقی مالک کو ڈھونڈنا ہے اسے پانا ہے اسے منانا ہے اسی سے اپنا ہر مسئلہ حل کرانا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے جب تم اسے پانے کی سچی طلب اپنے اندر لے آؤ گے تو وہ تمہیں اپنے مقرب بندوں تک بھی پہنچا دے گا اور تمہاری رہنمائی کا انتظام بھی فرما دے گا یا اللہ یا قریب یا قریب یا قریب ہمیں اپنا قرب عطا فرما لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صل علی سیدنا محمد علیہ و صحب وسلم تسلیما کثیرا کثیرا لا اللہ محمد الرسول اللہ